بلکہ یہ تو ایک رق کا خون ہے جب تجھے حیض کا باقاعدہ بیان کرتی ہیں کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کر کے نماز پڑھتی تھیں کبھی کبھی وہ اپنی بہن زینب انتظاہج رضی اللہ تعالیٰ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں ان کے حجرے میں ٹب میں غسل کرتی تو استحاظ کے خون کی سرخی پانی کے رنگ پر غالب آ جاتی وہ جاتی یعنی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتی یہ استحاضے کا خون کا آنا انہیں نماز سے نہ روکتا تھا سنن نسائی حدیث نمبر دو سو چار